والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد گزشتہ کل سے خیالات مکہ مکرمہ کے متعلق بات چل رہی تھی ان میں غار ہرا کا تذکرہ ہوا کہ جنگ نور حیوان الہی ہے جہاں اللہ العزت نے نبی علیہ اسلام کے مبارک سر پر نبوت کا تاج رکھا آج دنیا کے لوگ ایوان صدر میں بلا کر ان دیتے ہیں ستارہ ہیں جدت دیتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے اللہ علیہ وسلم کو اس جبل نور پر نبوت کے ساتھ آ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت نے اب کو اب ضرور بنا دیا محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ اس لیے ہم آج مسکینوں کے لیے وہ ایک بہت یادگار بنا ہے بلکہ یوں سمجھے کہ ہمارے لیے تو امت کا جبلے دور ہی ہو رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے حل اسلام کو دور پر بلا کر نبوت سے تکرار فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل دور پر بلا کر نبوت سے تکرار فرمایا تو ہمارا تو جبلے دور یہی ہوا دوسری جگہ جو اس بارے میں اہم ہے وہ جبل سو یہ ایک غار ہے جو مکم کرما سے جنوب کی طرف ہے اس کی اہمیت کیوں بنی کہ قریش مکہ نے آپس میں ایک میٹنگ رکھی کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے نوجوان لوگ اس نبوت کے دعوی کرنے والے نوجوان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں اس کو پھر پکا بندوبست کیا جائے گا چنانچہ انہوں نے دار الدوا والے ایک میٹنگ بلایا سنالی کے بریج وہاں پر اکٹھے ہوئے ان میں ایک بوڑھا بھی تھا وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا لوگوں نے تم کون تو کہنے لگا میں نے دوسرے بال کو دیکھنے کیے تجربہ رکھتا ہوں مہارت رکھتا ہوں اچھی بات کہوں گا قبول کر لینا چنانچہ کہ وہاں ڈسکشن چلی کہ کس کا مستقل حل کیا پہلی جی، تجویز یہ آئی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے اس نوجوان کو سے محبوس کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا تجربہ وہ کر چکے تھے شیر ابھی طالب نے جب انہوں نے مقاطعہ کیا تھا تو وہ محسوس کرتے تھے کہ اس کا باقاعدہ اثر ہوتا ہے تو اس تجربے کی روشنی میں پہلی تشویش یہ آیا کہ ان کو کسی جگہ بند کر دیا جائے نکل نہیں نہ دیا جائے لوگ مل نہیں سکیں گے یہ بات نہیں کر سکیں گے پیغام پہنچے گا ہی نہیں مگر اس تجویز پر اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ ان کا خاندان بھی ہے رشتے دار بھی ہیں اب سے بے میں رکھو گے تو وہ لوگ آ کر اس کی طرف داری کریں گے آج نہیں تو کل دل کو جلوائیں گے لہٰذا فائدہ تو نہیں ہونا پھر دوسری بین آئی کہ نہیں ان کو یہاں شہر سے ہی نکال گا دیش نکالا دیکھتے کہا جائے نہیں اپنی راہ پکڑو اگر تم بعد میں جائیں اس پر ذرا ہوئی تو اعتراض یہ ہوا کہ بھائی یہاں سے جو ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اگر یہ کہیں اور چلا گیا تو وہاں جا کر تو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا وہاں کے لوگ اگر اس کے ساتھ ہو گئے تو یہ تو مستقل ہمارے خلاف ایک محاذ بن جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہم سے لڑنے کو بھی جائے گا تو ان کو مضبوط ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے پھر آخر ابو جہل میں یہ تجویز دی کہ پھر میری نظر میں تو حل یہ آتا ہے کہ اس کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے اس پر وہ جو بوڑھا کھانا تھا وہ اچلا رہا ہے اب پینا زیادہ زیادہ کی بات یہ بالکل صحیح طریقے ہے اس طرح لیکن اس پر پھر ہوا ہے وہ اس بندے کو جو ان کو ٹھکانے لگائے گا اس سے کتاب کریں گے اور یہ تو مطلب کرنا پڑے گا تو اس بوڑھے نے یہ تکلیف دی تھی کہ دیکھو جتنے عبد مناف کی اولاد میں سے لوگ ہیں اور جتنے قبیلے بڑھ گئے سب میں سے ایک ایک نوجوان ہیں کیونکہ عرب کے تمام قبیلوں کا ایک ایک نوجوان شامل ہوگا اور وہ سب ایک ہی مرتبہ حملہ کر رہے ہیں تو اب اس کے جو طرفدار ہیں وہ کس کس سے لڑیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے جہان سے نہیں گزرتے چنانچہ ان لوگوں کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس رات عمل کر لینا چاہیے چنانچہ کے قبیلے کا ایک نوجوان رات کے اندھیرے میں چمکتی تلواروں کے ساتھ انہوں نے نبی ندی اسلام کے جو گھر مبارک تھا اس کا محاذ پیدا کر لیا اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ وسلم کو آگاہ فرما دیا جتلا دیا نظیر السطاط اسلام نے انتہائی حکمت عملی کے کام لیتے ہوئے اپنے بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا کمبل ڈال دیا کیوں کہ اگر کوئی باہر سے دیکھے گا تو اس کو یہ تو پتہ چلے گا نا کہ چار پائی کے ابھی تک کوئی سویا ہوا ہے ایسی عجیب نظیر اسلام نے حکمت عملی آئی کہ انسان حیران ہو واقعی یہ نبوت کی شان ہے ذرا غور کیجیے یہ جیسے کسی کو کیمو پلاج کر دینا ہوتا ہے نا بالکل اس طرح چنانچہ نبی نے صاحب اسلام ان کو لٹا کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے باہر تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی پہلی چند آیتیں پڑھنے کی توفیق دی اور ان کو پار کی آنکھوں کے اوپر پر ڈال ان کو کچھ نظر نہیں آیا بالکل تھا لگا سی جی کے پلانوں سے جیسے ہی دروازے پر آئے ذرا ادھرات پر فوراً صدیق کے پلانوں نے دروازہ کھول دیا گیا ندی شام ہے ابو بکر جاگ رہے تھے اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے مجھے یہ اندازہ تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا اور یہ بھی توقع تھی کہ آپ مجھے اپنا خادم سفر کے طور پر قبول بھی فرمائیں گے جس دن ابو بکر کو یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور میرے دروازے پر آپ کو انتظار میں کھڑا ہونا پڑے یہ نبی صاحب چاہ میں تشریف سے آیا سدی کے پلانوں میں دو پتھر تھے ایک کا نام تھا مسطفا اور ایک کا نام تھا مقدل لے ایک پتھر پر آپ اللہ وسلم اپنے دائیں بائیں ہاتھ کا ٹیک لگاتے تھے بیٹھتے کے یوں تکیا جیسے بن تو تکیا سے مستقاتا اور دوسرے کو متکلم میں یہ کہتے تھے کہ جب نبی اسلام تشریف لاتے تو وہ سلامت کیا کرتا تھا نبی اسلام نے فرمایا ابو بکر مجھے چاہیے بات کرنی ہے اللہ کے پیارے کا اس میرے علاوہ یہ میری بیوی اور یہ میری دو تو ہے نہیں آپ نے جو بات کرنی ہے کی تو نظیر اسلام نے اس پر اطمینان کا اظہار کروایا اس کا مطلب یہ کہ گھر کے چھوٹے سے بڑے نبی علیہ صاحب اسلام کی ذات بال برتا پورا اعتماد پورا اعتماد آپ نے اسلام نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ تم یہاں ہجرت کرو جیسے یہ ہوا صدیقت ملانوں نے پھر کہا کہ تیاری کرو رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بڑی بیٹی تھی آشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ان کے پاس دوپٹہ تھا انہوں نے فوراً ہی دوپٹے کو پھاڑ کے دو حصے کر لیے ایک حصہ اپنے سر سے رکھ لیا پردے کے لیے اور دوسرے سے انہوں نے سامان کو باندھا جو کچھ کھانا پینا تھا ضروریات سفر ہیں چنانچہ ان کا نام ذات الفاط اختنگ بڑھ گیا دو بٹوں والی دو نبی نہیں سات یہاں سے جب باہر نکلے تو مدینہ تک یہ کے لیے شمال کی طرف راستہ جاتا تھا آپ کو نے شمال کی بجائے جنوب کا راستہ اختیار کیا یوں سمجھ ہیں کہ جانا شمال میں تھا اور آپ وسلم گئے جنوب لگے تو چار مہین پانچ منٹ کے فاصلے پر آگے ایک جبل سور آتا ہے اس کے اوپر آپ تشریف لے گئے ایسی بھی جگہ تھی جہاں چڑھنا مشکل تھا تو صدیق اکبر لانو نے چندہ دیا نبی صاحب کو اوپر سے دن آپ نے اس غار کے اندر جب جانے کا وقت آیا تو صدیق اسلام نے عرض کیا اللہ کے نبی سے ہیں مجھے جانے دیجیے تو وہ غار میں داخل ہوئے صفائی کی جو سراخ تھے ان کو بچوں سے بند کر دیا ایک سراخ باقی رہ گیا سوچا کہ چلو اس کو تو میں اپنے پاؤں سے ہی بند کر لوں بیٹھے عرض کیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے لائے نبی علیہ السلام غار کے اندر تشریف لے گئے کیونکہ رات جاگے ہوئے تھے تھکاوٹ بھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام صدیق اکرانو کی گود ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہے دو گودوں کو نبی علی صاحب اسلام میں عزتوں میں دوام بخشا ایک گوز میں سگر تھا تو اسے صدیق بنا دیا اور آخری لمحات زندگی میں دوسری گود میں سگر کا اسے صدیق کائنات بنا دیا اللہ کی شان کے تاریخ لکھنے والوں نے یہاں پر تقسیم یہ لکھی کہ ایک مکڑی بھی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا اس نے کیا کیا کہ اس غار کے اوپر جالا بنا دیا دو کبوتریاں تھیں انہوں نے ہمیں بھی دے دیے اب جب اگلا دن ہوا تو صبح تک تو وہ لوگ چہرے پہ کھڑے رہے کہ نکلیں گے حرم جانے کے لیے تو نکلتے ہی ہم اپنا کام کریں گے جب اخبار صبح ہو گیا تو وہ کس نمودار ہو گیا کیا وجہ نکلے نہیں ذرا کے دیکھتے ہیں تو بستر پر چار پائی ہوا ہے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ لیتے ہوئے لیتے کے اسی طرح جب روشنی ہو گئی تو اب انہوں نے کہا تو اندر جا کے دیکھو کیا مسئلہ جب جا کے دیکھا تو ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے تھے اب اب اب کافی پریشان کہنے لگے ہو شکار تو ہاتھ میں چل گیا اب کیا کیا جائے عرب کا ایک مشہور طریقہ تھا کہ کسی چیز کی تلاش کے لیے وہ انعام متعین کر سرداروں نے کہا کہ جو نبی صاحب اسلام کو جو ہے وہ ڈھونڈے گا سو اونٹ اس کو ہم انعام کے طور پر دیں گے اور اس زمانے میں سو اونٹ بہت قیمتی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے سوچا کہ وہ گھر کا پتہ کرو وہ پتا چلا وہ گھر پہ نہیں لگے وہ لگے وہی کے سو اونٹ کا انعام الگ ابو بکر صدیق کے لیے رکھا گیا ایک جیسا انعام متعین کر دیا بس یہ اعلان ہونے کی بات تھی کہ پورے مکے مکہ کے لوگ چاروں سمتوں میں دوڑ دوڑتے کوئی اونٹوں پہ سوار ہوتے کوئی پیدل چل رہا ہے کونا کونا چھان مارا ان کے دل میں یہ تھا کہ کیا چند گھنٹے کا ہی فرق ہے نا ہم تیز رفتار ہو تو جا کے پکڑ لیں گے بہت بھاگے بہت دوڑے حیران تھے زمین کھا گئی آسمان کو چلے گئے یہ پہاڑ تو ہمارے دل کے بارے میں کیوں نہیں ملے چین ایک دن گزر گیا نہ ملے دل آخروں نے کیا کیا کہ ایک قبیلہ بنو اس کے لوگ پاؤں کے نشانات کی پہچان میں بڑے ماہر تھے یہ کھوج لگایا کرتے تھے اور اپنی منزل پہ پہنچتے تھے چنانچہ کر دن القما ایک کھوجی جی تھا اس کے ساتھ امیہ بن خلف یہ دونوں غار طور کی طرف چلتے ہیں پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے دیکھتے اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ سارے طور کے بالکل دروازے کے اوپر صدیق صدیقلانا فرماتے ہیں کہ اگر امیہ کیونکہ ذرا دیکھ لیتا تو شاید اس کے سامنے ہماری چہرے آ جائے اتنا شروع وہاں پہنچ بہت اپنے نکال کہ اس کے آگے قدموں کا نشان آیا نے کہا کہ یار اس گھر کے اوپر تو مکری نے جالا بنا لگتا ہے یہ تو ان کی پیدائش سے ہی پہلے کا اور دیکھو کبوتری نے انڈے بھی گرے ہوئے اس طرف آنے نہیں دیا یہ اللہ نے اپنی طاقت دکھائی قوت دکھائی دیکھو میرے بندو دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جال ان لیکن میری طاقت دیکھو کہ جب میں کسی کو بچانے کے لیے مکڑی کے جالے کی دیوار درمیان میں بنوا دیتا ہوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اس دیوار کو بھی نہیں دوں میں اتنی کمزور دیوار کو کر کے دکھائی چنہ میں کپار حیران اب ادھر سبھی کے پلانوں نے اپنے گھر کے سارے لوگوں کو نبی نے السلام کی خدمت پر لگا دیا وہ کیسے انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ سارا دن ان کفار کی تم باتیں سننا مشورے کیا کرتے ہیں باتیں کیا کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں آ کر تم ہمیں وہاں پر یہ کارگزاری سنا تھا اپنے غلام سے یہ کہا عامر بن صحیح آ کہ تم بکریاں چراتے ہوئے ادھر کو آ جانا اور بکریوں کا دودھ ہمیں ملا دیا بیوی سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا بنا دیا اور بڑی بیٹی اسما سے کہا کہ اسما تم بچی ہو تمہارے تو کوئی شک نہیں کرے گا تم یہ کھانا ہمیں وہاں پہنچا جا تو خدمت کے لیے ساتھ بیوی کھانا پکا رہی ہے بیٹا کارگزاری کے لیے آ رہا ہے وہ نام پلانے آ رہا ہے گویا گھر کے تمام افراد کو انہوں نے نبی اسلام کی خدمت کے اوپر لگا ہے یہ اس کرتا ہے چنانچہ عامر بن سہیلا کے قدموں کے نشان اور عبداللہ کے قدموں کے نشان جب بکریاں اس کے اوپر چلتی تھیں تو وہ قدموں کے نشان ختم ہی ہو ہیں کیا جیت سکتی تھی تین دن تک یہ مسئلہ اسی طرح رہا اب تین دن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک چکے تھے جیسے جذبے ذرا ٹھنڈے ہو جاتے ہیں بندہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تین دن کے بعد سارے طور سے تشریف لائے باہر اور پھر وہاں سے ایک غیر معروف راستے کے ذریعے جو مشکل تھا مگر کام بندے وہاں سے ٹریول نہیں کرتے وہاں سے آپ مطلب کے لیے وہ تشریف کشید اب اس واقعے کے اندر چند ایک باتیں بڑی غور کر سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ صاحب اسلام کی حکمت عملی کا اندازہ لگائیے نمبر ایک نکلنے سے پہلے حضرت علی عنہ کو سلا کر ایسے ان کو لٹا دیا کہ دشمن کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی کہ آپ چلے گئے یا نہیں یہ دیکھیے یہ پہلے دفاعی ہوتی ہے کہ آپ علیہ وسلم نے انتہائی رازداری سے کام کیا کسی کو پتہ نہیں کرنے دیا کہ ہونا کیا ہے اسی تو فرمایا آپ بکر میں لہذی میں بات کرنا چاہتا ہوں تو دوسری حکمت کیا رازداری سے کام کیا اور اس کے بعد تیسری حکمت کیا کہ آپ وسلم نے جانا شمال کی طرف تھا اور سفر جنوب کی طرف اب کافر سارے ڈھونڈنے پہ زور دے رہے تھے شمال کی طرف ان کا پورا فلو ادھر زور ادھر تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس فلو کو الٹی جانے آرام سے وہاں پر پکڑی اور پھر تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا پتہ تھا کہ تین دن میں ان کی ہمتیں ہو جائیں گے اور جب تین دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے معروف راستے سے سفر نہیں کیا ممکن ہے کوئی ابھی تک وہاں ہو چنابیٹ کافی تھا اس کو رہبر بنایا گیا عبداللہ اللہ کی شان دیکھیے کہ جب جب نبی اسلام ساتھ سے جی کا سفر کر رہے تھے اب وہ کر کبھی لائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے نبی صاحب نے پوچھا وہ مطلب کیا ہے کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم میں دائیں چلتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے دشمن بائیں طرف سے نہ آ جائے میں ادھر کو آ جاتا پھر خیال آتے ہیں سامنے سے نہ آ جائے میں وہاں آ جاتا سال نے پیچھے دن آ جائے جیسے شمع سے گرد ایک پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے یہ عاشق صادق بھی شمع نبوت کے اوپر پروانہ بن کر چکر لگا رہا ہے راستے میں ایک بندہ ملا اس سے پوچھا ابو بکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو ابو کا صدیق لانوں نے تاریخی جملہ کہا فرمایا یہ وہ یہ وہ شخص ہے اللہ کی یہ جو مجھے راستے کی رہنمائی ہے یہ الفاظ ایسے تھے کہ سننے والے نے کہا کہ اس نے رہبر بنایا ہوا ہے اور صدیق کا کہنا تو یہ تھا کہ یہ تو مجھے جنت تک اللہ کی رضا تک پہنچنے کا راستہ بنانے والے ہوتے اللہ نے کو سمجھ دی ہوئی کیا فراست دی ہوئی اللہ کا دین جاتا ندی رات و اسلام جب وہاں غار میں تشریف فرما تھے اور امیہ کے نسل اور وہ فوجی قریب آ گئے تو صدیق اسلاموں کے چہرے پر نہ غم کے آسار نمایاں اللہ اللہ العزت کو یہ لچہ ایسا پسند آیا کہ غار طور کی کہانی اللہ رب العزت کی زبانی اللہ کے قرآن کا حصہ بنا بنا فرمایا کانیت نہیں دو میں سے دوسرا اس ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے اس یقول لا تحزن ان اللہ معنا اب یہ چند الفاظ ہیں مگر ایک ایک لفظ مستقل ایک باپ اب ذرا چند لفظوں کو آپ کے سامنے ذرا کھو ہیں فرمایا گیا نہیں اس کا ترجمہ ہے دو میں سے دوسرا قرآن نے لفظ بھی استعمال کیا نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر لال ان دونوں کے لیے نام نہیں لیا گیا بس کہا دو میں سے دوسرا اللہ نے یہ نانی والی جو نسبت بسپتنی صدیق لیے پکی فرمائی چنانچہ جہاں نبی علیہ صاحب اسلام پہلے ابو وقت اور جہاں ابو صدیق لانو پہلے وہاں نبی اسلام کا سوچے فرمائیے یہ کیسے ہوا اسلام میں اللہ کے نبی اول تو ثانی اسلام میں کون بڑے ابو بکر ذرا غور کیجیے کہ خلافت قائم کرنے میں احسان خداوندی کو دنیا میں قائم کرنے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اول تو ثانی کون بنے آپ کے بعد پھر خلیفہ کون بنے ابو بکر جہاں ندی السلام اول وہاں ابو بکر ندی اسلام تو دنیا سے جب لے گئے تو گمبد قدرہ کے اندر آپ ہوئے تو دفن ہونے میں نظیر علی اسلام اول تو ابو بکر صدیق اس میں یہ تو جن مثالیں ہیں نا وقت کی کمی کی وجہ سے ورنہ تو علماء نے درجنوں مثالیں اچھا اسی طرح جہاں ابو بکر اول وہاں نبی اسلام خان وہ کیسے نو ہجری میں حج فرض ہوا نبی صاحب صاحب نے پہلے سال تین سو صحابہ کو بھیجا اور ابو بکر صدیق لانو کو امیر حج بنا دیا تو حج کے قافلے کا امیر بننے کی پہلی سعادت کس کو ملی اور دس ہجری کو حج کی سعادت میں امیر قافلہ کون بنے جہاں وہ اول یہ ساتھ اور ذرا غور کر دیجیے کسی سارے دور میں داخل ہونا تھا تو پہلے داخل کون ہوئے اور پھر داخل کون ہوئے نظیر اپنی جو مرض وفات آپ آفل کے حکم پر صدیق مسلح پر امامت کے کھڑے ہوتے ہیں تو ابو بکر امامت میں اس نماز میں اول اور درمیان نماز میں نبی اسلام تشریف لائے اور آپ نے باقی کی امامت فرمائی تو پھر سالی کون بنے ایک نسبت اللہ نے ایسی دے دی تھی دو میں سے دوسرا یہ اول جہاں یہ سانی جہاں یہ اول وہاں وہ دونوں کے اندر ایک نسبت اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا سان نہیں دو میں سے دوسرا لانا سے نصیب دیکھیے ایسی نسبت اس کائنات میں کسی اور کوئی حق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدی کے رضی اللہ تعالیٰ اچھا دیکھیے آگے فرمایا اس جب اس نے اپنے صاحب سے یہ کہا اب اب اب صاحب اسلام کے بس نام سی کے بلانوتا اور یہ صدیق کے کا بڑا اونچا مرتبہ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کو کہا کہ یہ ان کے صاحب اچھا یہاں پر بعض مخالفین جن کو صدیق کے کا نام اچھا نہیں لگتا ان کا کام اچھا نہیں لگتا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ صاحب ہونا کون سی بڑی بات پوچھے کیوں بھائی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں لوگ تھے تو ان کو بھی کہا گیا یا تو تھوڑا سا غور کریں تو فرق ہے وہاں یو تو پلیٹ نام فرماتے ہیں میرے جیل کے ساتھ سات فقط جیل کی حد تک ہے ویسے ساتھ نہیں ہے اور یہاں کیا فرماتے ہیں کہ زمین رضی یہ فقط غار کے ساتھ نہیں ہے ہی کی وجہ سے اللہ نے کو مزار کا بھی ساتھی بنا دیا تو فرق فرق بعض مخالفین کہتے ہیں کہ جی دیکھو نبی السلام نے فرمایا لا تحزن گھبراؤ نہیں کیا مطلب کہتے ہیں کہ بکر صدیق لانو دل کے چھوٹے گھبرا جاتے لانو شیر خدا آتے اور ابو بکر صدیق لانو گھبرا جاتے اس لیے نبی ام کو کہنا پڑا لا تحزن گھبراؤ نہیں حالانکہ یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ جب انسان کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو اپنی جان سے زیادہ اس قیمتی چیز کے نقصان ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوا ہے اب ان کا ٹکیف لانو اپنے لیے زدہ نہیں تھے نبی اسلام کے لیے زدہ کہ میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے اس لیے کمزدہ ہو گیا اور یہ غمزدہ ہونا اتنی چیز ہے اور ہمارے بات کی دلیل اور عظیم شام نام دیکھیے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے اب والد اللہ کے نبی ہیں کیا پو غریب فرماتے ہیں انی لیا انتظ مجھے یہ بات غمزدہ کر رہی ہے تو اللہ کے نبی قرآن گواہی دیتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کھو جانے کا بالکل اسی طرح صدیق اسلانوں کو نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچنے کا مگر فرق دیکھو کہ یہاں پر اللہ رب العزت خود پر ہیں کہ نبی اسلام نے کیا تھا اب دیکھیے نبی اسلام بھی اپنی زندگی میں غم زدہ ہوئے لیکن جب نبی اسلام زدہ ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کا دیتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس فرماتے ہیں وقت وما قبر کا اللہ ولا تحزن علی نبی اسلام کے استعمال تو یہ کا لفظ اگر نقص ہوتا تو اللہ کے بعد تو فقط خود میں ہونا یہ کوئی نقص کی دلیل نہیں ہے ہاں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں غم ہے اب دیکھیے اللہ کے غم غمزدہ ہیں اللہ فرماتے ہیں تحزن علیہ وصفر وما صبر کا حساب اللہ ولا تحزن علیہ تو نبی اسلام غمزدہ ہوئے اللہ تسلیاں دے رہے ہیں ادھر صدیق کے اکبر ہم زبے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لا تحزن اللہ کے حبیب نے ان کو تسلیاں سے پھر آگے فرمایا ان اللہ معنا بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ اب یہاں اور اسلام اور ان کے اصحاب اکٹھے پریشان ہوتے ہیں صحابہ ان کے کہ فرعون کو اب ہمیں پکڑ لے گا وہ فرماتے ہیں ان نوائی رسی اللہ میرے ساتھ ہے حالانکہ باقی وہاں موجود تھے مگر معیت کے بارے میں فرمایا ان نمائی رسی اللہ میرے ساتھ ہے میت مجھے آتا یہاں بھی تو اللہ کے پیارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرما سکتے تھے مائی عرب بھی اللہ میرے ساتھ تو میں نے اللہ اللہ ہمارے ساتھ تو یہ میت کبرا کس کو حاصل ہوئی لال چنانچہ نبی رشاط اسلام کے ساتھ ہر چیز میں میت ملی ہوئی ہر چیز میں میت ملی ہوئی ذرا غور کیجیے نام میں معیت چند مثالیں اچھ کر دو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے پھر آگے بڑھے نام میں معیت وہ کہتے ہیں صحابہ جب آتے تھے تو نبی اسلام کو آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ تو جہاں نبی اسلام کا نام آتا وہاں اللہ کا نام آتا یا رسول اللہ اور جب نبی اسلام نے پردہ فرمایا تو ابو بکر صدیق لانوں کو نام سے کوئی نہیں پکارتا تھا عمر لانا بھی آتے تھے تو آ کر کہتے تھے یا خلیفت رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ تو دیکھیے میت نام سے اللہ کے اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا تو ساتھ اللہ کی نسبت ان کو خلیفہ رسول کہا تو ساتھ اللہ کی ان اللہ نام کے پکار میں اللہ کی میتھ اور ذرا غور کیجیے نبی علیہ علی اسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رقوف الرحیم کہ نبی علیہ اسلام مبین کے ساتھ رقوف ہیں اور ہیں اور یہی تو سکھتے صدیق جانوں کے اندر بہت نمایاں تھیں چنانچہ نگر اسلام نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر اور ایک حدیث کے پاس نے فرمایا ار اب امتی بے امتی ابو بکر رافت اور رحمت میں ابو بکر پوری امت میں سے آگے نکل گئے میت بھی کہنا ہوں نہ پھر ذرا غور کیجیے نبی صاحب اسلام کے جسد ایک سے خوشبو ہوا کہتے ہیں تو والا اللہ کی قسم میں نے مجھ پر امبر کو کبھی نہیں سونگا مگر نبی علیہ اسلام کے پسینے مبارک کی خوشبو اس سے بھی زیادہ بہتر ہوا اور ابو کے گانوں کے بھی سے آتی اور اس کی دلیل عمر فاروق اللہ نے گواہی دی فرماتے ہیں کان ریح ابھی بکر اب بکر کے جسم سے مشق سے بھی زیادہ بہتر خوشبو ہے ان کے جسم سے بھی خوشبو ان کے بھی جسم سے بھی اب دیکھیے جب ہجرت کے سبب نکلے تو انعام کے طے ہونے بھی مائی نبی اسلام کے لیے بھی سو اونٹ اور صدیق کے اکبرانوں کے لیے بھی پھر آگے دیکھیے جب وفات کا وقت آیا آیا تو نبی علیہ اسلام کو زندگی میں ایک یہودی عورت نے زہر ملا گوشت بلایا تھا نبی اسلام کو پتہ چل گیا تھا مگر آخری وقت میں نبی اسلام نام پر اسی زہر کا اثر غالب آئے گا تو گویا زہر سبب بنا آپ وسلم کی اس دنیا سے واپس صدیق لانوں کو دیکھیے ان کی وفات کیسے ہوئی شہادت کیسے ہوئی دودھ میں ان کو زہر پلایا گیا معیت دیکھیے نظیر صاحب اسلام نے تریسٹھ سال کی عمر میں دنیا سے پردہ کروایا اور ابو بکر دو سوا دو سال چھوٹے تھے اور وہی دو سوا دو سال کے بعد صدیق نے بھی پوری تریسٹھ سال کی عمر میں دنیا سے پردہ کروایا عمر بھی ایک اچھا اور آگے دیکھیے کہ نبی علیہ صاحب اسلام کی ایک بیٹی بات کا رضی اللہ تعالی بڑی انہوں نے مجاہدے کی زندگی گزار حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کے برتن دھوتی تھی کام کرتی تھی اور میرے ہتھیلیوں پہ کٹے پڑ گئے تھے کام کرنے کی وجہ سے جو نبی صاحب اسلام سے دو غلام یا بالیاں لینے کے لیے آئی تھی اور ان کو تب فاطمہ انعام میں مل گئی تھی تو ایک اتنی رزق کی تنگی میں زندگی گزار اور ادھر ابو کا صدیق لانوں کو دیکھیں جن کی بیٹی اسمار اللہ تعالیٰ نا بھی بالکل اسی طرح کی تنگی میں زندگی گزار فرماتی ہیں کہ اونٹ ہم نے رکھے ہوئے تھے میں کھجوروں کی گٹھلیوں کو کوٹ کر ان اونٹوں کو کھانے کے لیے ڈالا کرتی تھی کھجوروں کی گٹھلیوں کو توڑنا لاہور اور فرماتی ہیں ہے کہ میں اس کے لیے چارہ لے کے آیا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ جو نبی السلام کی اس بیٹی کے اوپر حالات آپ کو سنانوں کی بیٹی پر بھی یاد یاد اچھا ایک قدم اور آگے بڑھیے فاطمہ گزارا عنہ کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ ملا ان کو شہادت کا مرتبہ ملا اور شہادت کا پورا واقعہ آپ تفصیل کے ساتھ جانتے دل ان کو نہیں اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بہو ان کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی عجیب ہے محافرے میں آ گئے تھے گھر کے دروازے پہ تھے اندر آتا اسما دلانا اس وقت بوڑھی ہو گئی تھی اور بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پہ موت کیا پیسہ دیکھ نہیں سکی بیٹے اندر کیوں آئے ہو اماں میرا جی چاہا میں آپ کی مرتبہ آپ کو سلام کر لوں کیونکہ اب میری شہادت کا وقت کری ہے لیکن تمہاری آواز میں مجھے کچھ کمزوری نظر آتا مجھے یہ لوگ شہید تو کریں گے ڈر ہے کہ یہ میری لاش کا مسئلہ بنا بنا مسق کر دیں گے لاش تو ماں آ سے جواب دیتی ہے کہ بیٹے جب بکری کی جان نکل جاتی ہے تو اس کی کھال کو جسم سے اتار دیا جائے اس کو اس پر کوئی تکلیف نہیں ہوا یہ بوڑھی ماں بیٹے کو کہہ رہی ہے اللہ بیٹے کہتے ہیں اچھا میں جا رہا ہوں وقت ماں دعا دیتی ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا یہ بیٹا سردیوں کی لمبی راتوں میں تیرے سامنے مسلح پہ کھڑا ہو کر قرآن پڑھنے والا گرمی کے لمبے دنوں میں تیرے سامنے روزہ رکھنے والا اور اپنی خدمت کے ذریعے ماں اور باپ کے دل کو خوش کرنے والا میرا بیٹا ماں کہتی ہے بیٹے جا رہے ہو میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی تم ذرا قریب آؤ میں تمہارا بوسا لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو ہو دوں گا تمہارے آؤ میں تمہارا بوسا لوں اور تمہارے جسم کی خوشبو دوں اللہ ار یہ بیٹا جاتا ہے اور تو جو تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے ساتھ شہادت کا معاملہ پیش آیا ادھر وہی اسمار نانا کے بیٹے کے ساتھ شہادت کا معاملہ تو صدیق اکبر نانو اور اور علیہ صاحب اسلام کے ان معاملات میں بالکل میت نظر آتی ہے ہر لحاظ اسی لیے امام ربانی مجد ابانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو فرمایا فرماتے ہیں اپنے مکتوبات میں جنت میں بھی اللہ ان کو میت عطا کا اور ان کے لیے عجب عجیب لفظ استعمال فرماتے ہیں وہ صدیق کپڑوں کو کہتے ہیں کہ ہم آنا کے رسول پارٹی کے اندر ہے نا مکتوبات تو لفظ استعمال کیا ہم خانہ اے رسول کہ یہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خانہ ہوں گے ایک گھر میں ہوں گے تو پوچھنے والوں نے پوچھا کیسے فرمانے لگے کہ ایک گھر کی دو منزلیں ہوں گی نیچے ابو بکر ہوں گے اوپر اللہ کے پیارے کریں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی وہی چاہیے لا تحزن ان اللہ یہ میت کبرا اللہ نے صدیق کے کو اس لیے وہ ہر معاملے میں آگے اور ویسے بھی عجیب دیکھو کہ اللہ نے نام دی بکر اور یہ جو لفظ ہے نا اس کے حروف اصلی ہے تین با کا ہم کہتے ہیں نا با کلم کلم لام لام کل تو حروف ہے اس کے با کا جس لفظ میں یہ حروف اصلی آئے اس کا لفظ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسروں سے آگے مثال کے طور پر بک رات کل صبح یعنی کل کون سا وقت صبح کا آگے بکور موسم کا سب سے پہلا پل تو بکرا بھی آگے اور بکور بھی اور باقرا وہ بچی جب پہلی مرتبہ کسی شوہر کو دیکھے تھے تو با کاف را کے حروف ہی بتا رہے ہیں کہ جس کا یہ نام ہوگا وہ ہر معاملے میں دوسرے تھے اور عبداللہ نے دنیا میں صدیق کو بھی ایسا بتا دیا انکل میں تھے ہر لحاظ سے صحابہ سے آگے تھے اللہ نے ہم کو یہ مقام عطا تھا علام اقبال نے کے لیے ایک عجیب لفظ استعمال کیا ہے میں حیران ہوتا ہوں کہتے ہیں اے کلیم اول کہ نبی علیہ اسلام یہ میرے ٹور تھے جیسے دور پر اللہ کی تجلیات کی نظیر اسلام کے قلب مبارک پر بھی اللہ کی تجلیات کی مگر اس دور پر موسا کلی اللہ تھے اور میرے اس دور پر ابو بکر آپ کلیم اے کلیم اول عجیب لفظ استعمال نے ہر مثبت کے پلانوں کو یہ مقام آپ ہے اب ذرا آگے کی بات جہاں اس کا تعلق ہوتا ہے نا تو جی چاہتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا محبوب ہوں یہ کچھ کی ہمیشہ تمنا رہتی ہے اللہ رب العزت نے دیتے ہیں کے کی یہ تمنا پوری کرتی ہے غار ہے دن رات ہیں محبوب ہیں اور صدی کے کلانوں ان سے آج ہم ہی ہم ہو تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو ہم ہی ہم ہو تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو اللہ رب العزت نے یہ نعمت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رضا چنانچہ جی جاتا ہے کہ بس میں محبوب کا دیدار کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت صدیق اکبر کو عطا اٹافر گود ہے علیہ صاحب اسلام میں اپنا سر مبارک رکھا ہوا اور سدھی کے دوران بیٹھے ہوئے علیہ رشتہ کے چہرے انور کو دیکھ رہے آج تو دنیا کے عاشق کہتے ہیں کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے ورک ورک تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے اے محبوب میں آپ کتاب کھولتا ہوں مجھے کتاب کے اوپر ہر سطح پر تیرا چہرہ نظر آتا ہے اب وہ بغیر آپ کی شان ہی اور نکلی آپ کے سامنے محبوب کا چہرہ ہی کتاب کے بارے میں کھلا ہوا اب تو محبوب کے چہرے کو دیکھتے سبحان اللہ اب یہ عجیب لمحات ایک طرف حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسری طرف اس کے صدیق ہے حسن اور عشق کا یہ منظر کائنات کہیں کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک طرف اس نے رسول کے حسن میں کمال اور دوسری طرف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدی کے اکثر کو کمال دیا یہ حسن ساتھ اس کے کیا لاجواب ہے یہ حسن ساتھ اس کے کیا لاجواب ہے رکھی ہوئی خدا کی کتاب جب میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ ابو بکر جب آپ غار میں بیٹھے تھے اور آپ کی گود میں نبی ندی کا مبارک گھر تھا تو مجھے اس تصور کی آنکھ میں یوں لگتا ہے کہ جیسے نبی نشان کا مبارک چہرہ کھلے کو رہا کھلے قرآن کی مانی تارا خلقل قرآن قرآن کی مانت اخلاق نبی علیہ السلام کے بارے میں آج صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام اسلام کے بارے میں بتائیے انہوں نے کہا کہ یوں لگتا تھا جیسے قرآن کھلا میرے آپ کے سامنے تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر مجھے آپ کی گود رحل کی معلوم نظر آتی ہے اور نبی علیہ صاحب اسلام کا مبارک چہرہ وہ مجھے مصحف کی طرح قرآن مجید کی طرح کھلا نظر آتا ہے اور ابو بکر تو مجھے پیاری نظر آتا ہے تو بیٹھا ہوا اس طرح پڑ رہا یہ حسن عشق کے کیا لاجواب ہے ترقی ہوئی رہل پہ خدا کی کتاب کیا ہوا کہ وہ تو سی نے جہاں رکھا ہوا تھا وہاں اندر کوئی کیڑا تھا سانپ تھا جس سے کاٹا اور صدیق اکلانوں کے آنکھوں سے درد کی وجہ سے آنکھوں نبی اسلام پہ دار ہوئے کہ آنسو نظر اسلام اسلام کے رفتار مبارک پر گرا پوچھا ابو بکر ماں یا ابو بکر تیری گود میں سرور کائنات کا سر ہے تو کیوں رو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی موسی چیز نے کاٹا ہے اور اس کی وجہ سے یہ آنکھوں سے آنکھ درد کی وجہ سے نکل آیا کسی عاشق نے اس پر بھی شیر بنایا اس نے کہا آنسو گرا ہے روئے رسالت محاب پر آنسو گرا ہے روئے رسالت محاب پر قربان ہونے آئی ہے نم گلاب پر نبی اسلام کا سارے مبارک گلاب یہ شب نم اس پر قربان ہونے کے لیے سدی کے لانوں میں نبی اسلام کے ساتھ تین دن گزار عمر کومن لانا کہا کرتے تھے بکر تیری غار سور میں گزری ہوئی ایک رات آل عمر کے تمام کے اوپر تب ترک اللہ تیسرا دن ہے اسما رضی اللہ تعالیٰ میں کھانا دینے کے لیے آتی ہیں نبی علیہ السلام نے دیکھا ماتھے کے اوپر زخم کا نشان چھوٹی بچی بجھی بجھی سی ڈپریس بھی نظر آتی ہے نبی نے پوچھا اسما اچھا غم زدہ ہو پریشان ہو کیا ہوا اللہ اللہ کے نبی صلی علیہ وسلم کل جب میں آپ کو کھانا دے کر واپس جا رہی تھی راستے میں ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا اس نے مجھے پکڑا کہنے لگا اسما بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے وہی ہوگا جہاں تمہارے رسول ہوں گے تم جانتی ہو کہاں کے نبی میں نے کہا سچ کہا ہاں، ہاں، ہاں، صدیق کی بیٹی تھی صدیقہ کی بہن سچ بتا ہاں پتا ہے ابو جہل نے کہا بتاؤ کہاں ہے میں بتاؤں گی نہیں اس نے دمکایا اسما بہت ماروں گا تمہیں میں نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گی اللہ کے نبی بات کرتے کرتے اس نے مجھے باغوں سے پکڑا زور کے تھپڑ لگایا میں نیچے گری پتھر پہ میرا سر لگا سکون آنے لگا میرے آنکھوں میں آنسو تھے ابو جہل نے بالوں سے پکڑ کے پھر مجھے اٹھا لیا اسما تجھے بہت ماروں گا بتاؤ کہاں ہے اللہ کے نبی میں نے کہا ابو جہل میری جان تیرے حوالے میں محمد عربی کو تیرے حوالے میری جان کو تیرے حوالے میں محمد عربی کو تیرے حوالے نبی علیہ السلام نے جب اس بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور یہ الفاظ دیکھے تو دلی کے دلانوں کی طرف مڑ کے کہا ابو بکر میں نے سب کے احسانات کے بدلے دے دیے تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ نے اللہ میں نے سب کے کے بدلے چکا دیے کا بدلا چاپس کے بدل یہ وہ واقعہ ہے جو اس غار طور کے اندر پیش آیا چنانچہ یہ غار طور ہمارے لیے مشہد عظیم اگر کبھی موقع ملے تو غار طور پر اوپر چڑھے سبحان اللہ یادیں تازہ کرنی ہے محبوب کے قدموں کے نکوش ہم نے جانا یہ عبد ابن لانوں کا راستہ ہے جہاں دیکھتے تھے آثار نبی وہاں بیٹھتے تھے وہی نماز پڑھتے تھے وہی یہ فراغت کی کوشش کرتے تھے اور نہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے آگے چلے جاتے تھے یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے سبحان اللہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کیا اسی راستے پر جس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں قدموں کے نور کے نشانات کو دیکھ ہوئے اسی راستے کے اوپر جاتا تھا اور جہاں نبی اسلام نے پڑاؤ فرمایا مجھے اس طرح پتا چلتا تھا کہ وہاں پوری کی پوری کی جو وادی ہوتی تھی وہ ساری کی ساری دور سے متبر مجھے نظر اہل دل نے تو قدموں کے نشانات سے سفر کر کے اس معاملے کو طے کیا آج ہم جائیں اور ان یادوں کو وہ جا کر وہ یاد کرے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے وہ بھی وقت تھا جب اللہ کے نبی آئے ہوں گے صدیق اکبر ساتھ ہوں گے آپ تین دن یہاں گزارے اور پھر سوچیں کہ یہ مکی اور مدنی زندگی کا ایک نقطۂ اقتصاد ہے یہاں سے پھر آگے ہجرت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے تقویم کا نیا سال آگے سے شروع ہو جاتا ہے ہجرت سے آگے چنانچہ ہمارے لیے یہ غار طور اتحاد سے بہت بڑی نشانی ہے کیونکہ ہمارے محبوب کے قدم لے آمری عورت تھا ایک کلونی کی پر عاشق تھا اور یہ اپنی محبوبہ کے بارے میں لوگوں سے پوچھتا تھا تم نے کہیں دیکھا ہے لیلا کہیں بیٹھی ہو کہیں اس نے کھانا کھایا ہو مجھے ذرا اس کی باتیں سناؤ اس لیے کہ اس کے پچھلے مجھے بہت دن ہو گئے کیا سے بھی ہم گزر گئے ہم بھی تو جائیں ذرا غور طور کے اوپر اور ان پتھروں سے جا کر پوچھے کس پر نبی علیہ السلام کے قدم لگے تھے نبی صاحب نے کہاں آ کر تشریف فرما ہوئے تھے کیسے وہ واقعہ پیش آیا تھا لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب لازم نہیں کہ سب کو ملے ایک سا جواب اور نہ ہم بھی سیر کرے سارے طور کی اللہ رب العزت ہمیں بھی ان مقامات کو دیکھنے کی اور اللہ کے پیارے اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بتانے کی توفیق عطا فرمائے آخر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ہمارے آج مسکین بننے ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی ضرور پوشی فرما میرے مولا اس کے نبی سے ہمارے دل کو مدبر فرما ہمارے ظاہر کو نظر اسلام کی سنتوں سے سجا اور ہمارے کو اپنی ماربت سے منور فرما اللہ آپ کے گھر میں حاضر ہیں آپ کے بندے ہیں آپ کے گھر کے سائل ہیں اے اللہ نفس نفس مطمئن نہ بنا دیجیے اللہ کے گناہوں کے دل ذلت سے بچا لیجیے ہمیں سعادت کی عزت عطا فرما دیجیے اے میرے مولا جو ایام باقی ہیں تقوا تہارت خوشی اور خوشو کے ساتھ یہاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے بندو صحباب نے مردوں نے عورتوں نے گاؤں کے لیے کہا پیغام دیے اللہ سب کے دلوں کے نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے صلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد و علی وحابی اجمعین رحمتی ارحم اللہ مولانا شادی کے مولانا عبد الرف صاحب جی۔ تجسد